حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے کہ کسی نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہو چکے ہیں ابن عمر نے کہا میں آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا چکے تھے اور بلال ابھی دروازے ہی پر کھڑے تھے میں نے کہا اے بلال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی ہے وہ کہنے لگے ہاں میں نے کہا کہاں انہوں نے کہا ان دو ستونوں کے درمیان دو رکعت پڑی پھر آپ نے باہر تشریف لا کر کعبہ مشرفہ کے دروازے کے عین سامنے دو رکعتیں پڑھیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو گیارہ